بے شک رات اور دن کا بدلتا انا اور جو کچھ اللہ اس مانو ہے اور زمے میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں در والوں کے لیے